بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل جو آخری کریمہ تھی تو ہم نے پڑھ لی تھی لیکن وہ پر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا خیال وہاں کو نہیں پڑھ سکے تھے تو آج وہی سے شروع کرتے ہیں ترجمہ تو پڑھ لیا تھا وہ تو انشاءاللہ آسان ہوگا یہاں پہ کتاب ہے جو اس کی تشریح و تفسیر ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اس میں بھی ترجمہ آ جاتا ہے اور پہلے کتاب جو شروع کرنے سے پہلے جب ترجمہ کرتے ہیں تو محاورہ ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب تفصیل اور تشریح ساتھ تو اس صورت میں پھر لفظی ہوتا ہے لیکن بالکل تحت لفظ بھی نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کی بنسبت جو ہے نا اس طرح باہورہ نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں پہلے جو ترجمہ ہوتا ہے صرف ترجمہ جو پوری کریمہ کا اور باماہورہ ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب ہم قرآن کریم کی اسی آیت کی جو تفصیل یہاں میں ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا لفظی بھی ہوتی ہے لیکن بالکل لفظی بھی نہیں ہوتا ہے پہلے کی بنسبت جو ہے نا لفظی ہوا کرتی ہے بسم الرحمن ومن ومن ومن لا اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا ایلا احد ازلمو یعنی اس سے کوئی اس سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہے ممن منع مساجد اللہ ایوز کرا فی حسمه ممن انا اس شخص منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں میں منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں میں یذکر فی حسم ہو ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ یعنی بسولات و تسبیح نماز اور تسبیح کیے جانے سے منع روکتا ہے منع روکتا ہے وستعافی خرابی ہے اور کوشش کرتا ہے وسا اور کوشش کرتا ہے اس کی ویرانی میں یا اس کی ویرانی میں کوشان رہتا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے بالحد میں امت خاطی ان کے توڑنے بیکار کرنے میں کوشش کر رہا ہوتا ہے سائے کر رہا ہوتا ہے یہ جو جو اگلی آیت ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے نزلت اخبارا عن خربوا المقدس او لما صد اخبار صلی اللہ علیہ وسلم عام عن نزلت نزلت یہ نازل ہوا نزلت اخبارا عن الروم اللذین یہ ان رومیوں کے بارے میں اخبار ہے اطلاع ہے خربو بیت اللذین خربو بیت المقدس جنہوں نے بیت المقدس کو خراب کیا برباد کیا تھا خراج کیا او فی المشرکین یا پھر ان مشرقین کے متعلق ہے یا پھر ان مشرقین کے متعلق ہے لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سال روک دیا یعنی بیت اللہ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک روکا تھا اولئک ما کان لهم یدخلوها الا خائفین اولئک یہی لوگ یہی لوگ یا ان لوگوں کو ما کان لهم ان کے لیے انہی لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھا مناسب نہیں تھا کہ وہ بے باکی کرتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں اید خلوحا اللہ خائفین اید خلوحا کہ وہ داخل ہوتے ہیں ان مساجد میں میں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے یعنی ان لوگوں کو اتنے لاپرواہی بے باقی کے ساتھ جو ہے نا مساجد میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا خبر امنا کہ یہ جو یہ خبر ہے یہ یہ خبر امر کے معنی میں ہے یعنی جہاد سے ان کو ڈراؤ کہ امن و اطمینان کے ساتھ تم میں سے اب کوئی ان میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ امن اور اطمینان میں سے امن اور اطمینان سے تم میں سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا لہم فی دنیا خزن ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی ذلت ہوگی حوان حوان یعنی یہ دونوں مترادف ہے خزن رسوائی ہوگی ذلت ہوگی حوان یعنی ذلت خزائے کس طرح فی القتل قتل والسبیع قید والجزتے اور جزے کے ذریعے سے یعنی قتل قید اور جزے کے ذریعے سے یہ ذلیل خوار اور ذلت کے حقدار ہوں گے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عَوِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا بڑا عذاب ہوگا عذاب عظیم یعنی ہوا نار اور وہ دوزخ کا عذاب ہے جہنم کا عذاب ہے تو جس طرح کے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول اس آیت کریمہ کا شان نزول اس آیت کریمہ کے بارے میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو تین گروہ تھے یعنی یہود نصارہ اور مشرقین یہ عرب کے تین گروہ تھے تو ان تینوں گروہوں نے یعنی یہود نصارہ اور مشرقین ان تینوں میں سے ہر ایک نے کسی نے کسی زمانے میں کسی نے کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جو عبید گاہیں ان کی حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں یعنی ان کے حرمتی کا ارتکاب کیا ہے جس طرح کی بتایا گیا تھا کہ عیسائیوں نے شاہ چیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کیا تھا اور ابراہ نے جو اپنے آپ کو عیسائی کہا کرتا تھا عیسائی ہونے کا مدعی تھا بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ابابل کو بے جس کا تذکرہ اخیر فارے کے الفیل میں موجود ہے تفصیل سے اور مکہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو حرام میں نماز پڑھنے سے اور داخل ہونے سے روکا بلکہ روکتے رہے اور یہودیوں نے بھی بیت اللہ کے تقدس اور محترم ہونے کا معزز ہونے کا انکار کر کے عملا لوگوں کو اس کی طرف کرنے سے یا اس کی طرف رخ کرنے سے جو ہے نا منع کرتے رہے تو قرآن کریم جو ہے نا اس آیت کریمہ میں جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک تو یہ جو یہود نصارہ اور مشکین میں خود جو ہے نا یہ اپنے آپ کو سچا ہونے کا کہتے ہیں اور جس طرح کی پچھلے آج کریمے میں اس کا گزر ہوا کہ نصارا کہتے تھے کہ یہود کسی کی بنیادی مذہب پر نہیں ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہود کا کہتے تھے کہ نصارا نہیں ہے اور باتیں جو ہے نا خود کرتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے کہا لیکن باہو اور ہم ہی جنت میں جائیں گے دونوں جو ہے نا جنت میں جانے کے دعویدار بھی ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح بھی سمجھتے ہیں تو اس کا حق تو یہ تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت گاہ ہے جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے یا جو عبادت کرنے کی جگہ ہے ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں الٹ برعکس یہ ہوا کہ ان تینوں نے مشرقین نے بھی یہود نے بھی نصارہ نے بھی مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں کسی نے کسی شکل میں این عبادت خانوں کا جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کی ہے تو ظاہر تو یہ کہہ رہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی حق اور چونکہ ہم حق پر ہیں تو اس حق کی وجہ سے جو ہے نا ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ان کے جب افعال اور اعمال کو دیکھا جائے تو ان کے قول اور عمل میں جو ہے نا بالکل تضاد ہے اور اقوال کہہ رہے ہوتے ان کی ان اپنے اقوال کی جو ہے نا یہ ایک قسم کی گویا کی تقدیم کر رہے ہوتے بظاہر کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے اللہ کے لڑ لے ہم ہی جنت میں جائیں گے تو کام ہی پر اسی طرح کرنے چاہیے تھے تو یہ باتیں تو اس طرح کرتے ہیں اور عملاً فیلن جو ہے نا کام اس کی بالکل براکس الٹ کرتے ہیں تو اس آیت کرنے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان ان کہ یہ جو تردید فرمائی ہے کہ انہوں نے اس طرح یہ جو باتیں کی ہے دوسری بات کہ ان کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو بدخانے ہے جو مسجدیں جو عبادت کے لیے مخصوص مقامات ہیں ان میں جو ہے یہ عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ جو ہے وہاں جاتے ہیں اگر یہ واقع جس طرح کہہ رہے بظاہر اسی طرح ہوتے ہیں حالانکہ یہ تو جو ہے نا تکبر کے ساتھ غرور کے ساتھ مطلب کبیرانہ اور انداز متکبرانہ چال چلن سے جو ہے نا ان کو اپنے جگہ برقرار رہنا تو دور کی بات ہے بلکہ ان کو حیران کرنا برباد کرنا اور ان کو نیز نابود کرنا ان کو مہاجم کرنے کی کوشش کرنا یا لوگوں کو وہاں تک جانے نہ دینا یا لوگوں کو وہاں تک جانے سے روک دینا یا کس میں قسم کی باتیں کرنا تو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جو خود جو ہے نا جب اسلام کا شان و شوکت دیکھیں گے تو وہ خود بخود جو ہے نا وہ مسلمان ہوتے جائیں گے جس طرح کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے نا کفار مکہ کے ساتھ یہی صورتحال پیش آئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی شان و شوقت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں تو دڑا در جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے جس کا تذکرہ جو ہے نا آخری پارے کے آخری دس رسوں میں سے ایک صورت اذا اللہ فی دین اللہ افواجہ کہ آپ نے لوگوں کو فوج اور فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس بیچ کا تذکرہ ہے یہ تو اس عہد کی دوسری بات جو ہے نا یہ ہے کہ مساجد کو جو ہے نا یہ مقفل کیا جا سکتا ہے یعنی تارا اس کو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا ہے تو علماء علم نمازوں کے اوقات میں تو کھلیا رہنا چاہیے اگر بطوری حفاظت ہو یا سکورٹی کے مسائل ہو یا جو بھی انتظامی امور ہو اس کے حوالے سے اگر نمازوں کے اوقات کے علاوہ جس طرح کی صبح کی نماز ہوتی ہے پھر کی نماز اور صبح کی نماز میں جو ہے نا زیادہ فیصلہ ہوتا ہے تو درمیان میں اگر بند رکھی جائے تالا لگایا جائے بطور حفاظت بطور سکیورٹی مسائل کے تو اس کی گنجائش سے یہ صحیح ہے تو یہ الگ بات ہے لیکن اس کو جو ہے نا بند کر دینا لوگوں کو وہاں تک نہ چھوڑنا لوگوں کو وہاں جانا نہ دینا لوگوں کو منع کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے اب جو اگلی ایسی کریمہ ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله وللہ المشرق والمغرب بور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہے فاینما تولوا فثم وجه الله لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ابھی پڑھ لیا تفصیل پڑھنے سے پہلے جو ہے کچھ پس منظر ہے پس منظر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر سمجھنے میں آسانی رہے گی اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو اوپر جن تین گروہوں کا تین جماعتوں کا تذکرہ ہوا ہے یہود نصارہ اور مشرقین جو کہ عرب کے تین قبائل تھے تو ان کے اندر اپس میں جو ہے نا اختلاف تھا قبیلے کا اختلاف تھا قبیلے کا اختلاف تھا تو اہلی سے جو اہلی کتاب تھے بیت المقدس قبلے کا اختلاف تھا تو اہل کتاب جو اپنے آپ کو یہودی کہا کرتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رخ کیا کرتے تھے اور مشکین جو ہے نا یعنی جو کہ مکہی میں رہتے تھے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے مسلمان بھی جی، بیت اللہ کی طرف جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ جو مسلمانوں کا قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا یو کو ناگوار تھی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے خالی قلب کے لیے جو ہے نا سترہ مہینے یا سولہ مہینے جس کا پورا مفصل تذکر جو ہے نا انشاءاللہ دوسرے پارے کے ابتدائی آیات میں آ جائے گا سترہ مہینے یا سولہ مہینے جو ہے نا مسلمانوں کو بھی بیت اللہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی حکم دیا گیا تو جب مسلمان جو ہے نا اس مختصر عرصے کے لیے پندرہ سولہ یا سترہ مہینوں کے لیے جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی تو یہودی یہودیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہم سچے ہیں اور ہماری بات سچی ہے اور ہم جس طرف نماز ہمارے قبلہ بیت المقدس ہے تو آخر کار مسلمان بھی جو ہے نا ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے بھی ہمارے ہی طرف نماز پڑھنی شروع کی یعنی بیت المقدس کی طرف پھر دوبارہ سولہ یا سترہ مہینے بیت اللہ کی بیت مقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف جو ہے نا آپ مستقل طور پر نماز پڑھ لیا کرو یعنی نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جس کی مفصل وضاحت جو ہے نا دوسرے پارے کے میں آ جائے گی تو اس آیت یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنے بھی طرف ہے یا جتنے بھی سمت ہے خواب بیت اللہ ہو بیت المقدس ہو یا دوبارہ بیت اللہ ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی یہ سب اللہ ہی کی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک سمت کی ایک طرف کی اگر تفصیل ہو جائے تو بقیہ طرف میں بلا اللہ نہیں ہے اللہ جو ہے نا ہر جگہ موجود ہوا کرتا ہے اور ہے ابد ہے ازل تک رہے گا ازل سے ہے ابد تک رہے گا تو اس تحت میں بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی سمت یا کوئی طرف یا کوئی جگہ بذات خود اپنے ذات کے اعتبار سے مقدس نہیں ہوا کرتا بلکہ اس میں جو تقدیس آتی ہے اس کو جو احترام ملتا ہے اس کو جو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے تو پہلے اللہ کا حکم تھا کہ اطلاع کی نماز پڑھو پھر سترہ یا سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف حکم دیا گیا پھر دوبارہ جو ہے نا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس کو جو سبقدیس یا جو شرف یا جو اعزاز ملا ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے نہ خود بیت المقدس اور نہ صرف بیت اللہ بذات خود اپنے ذات کی اعتبار سے جو ہے نا یہ معزز نہیں ہے بلکہ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے اس سما کی وجہ سے جو ہے نا یہ معذد بھی ہے مکرم بھی ہے اور تقدس بھی ہے ان کا تو اس آیت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا اس طرف یہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے پھر ہمارے پڑھنے لگے اب دوبارہ جو ہے نا اس طرف آ گئے ہیں کر رہے تھے باتیں بنا رہے تھے بات کو بتنگڑ بنا رہے تھے تو اس میں جو ہے نا ان کی تردید ہے تو اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں اب آتے ہیں اس آیت کی تفصیل کی طرف ونزل لما تعنى اليهود في نسخ القبلة او في الصلاة الناسلة على الراحلة في سفره حيثما توجهت اور نازل ہوا جب یہودیوں نے لان تان کیا قبلہ کے منسوخ ہونے میں یعنی پہلے بیت اللہ کی طرف تھا پھر بیت المقدس کی طرف ہوا سولہ یا سترہ مہینے تک پھر دوبارہ اللہ ہی کی حکم سے جو ہے نا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے مسلمان تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا شور شور شرابہ کیا اور ایسی جو ہے نا بات کرنے لگے اور بات کو گڑ بناتے رہے یا تو یہ ہے یعنی ایک شہر نزول اس کا یہ ہو سکتا ہے پس منظر اور دوسری بات اور فی صلاح نہ پھیلتی اللہ راہ سفر اعتبار کہ ابتدا نفل نماز پڑھنا او او فی یا نفل نماز کے متعلق نماز کے بارے میں سے سواری پر تھی سفر سفر میں جانچا چاہے یعنی اگر کوئی نفل نماز ہو اور حالت سفر میں ہو <coughs> تو جس طرف بھی وہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکے اس بھی جو ہے نا انہوں نے بہت شور شرابہ کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تکریمن حاضر کر دی کہ یہ جتنا مغرب اور مشرق ہے یہ بذات خود جو ہے نا کوئی مقدس نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا یہ مقدس ہوا کرتے ہیں تو یہود کے اس قول کی جو باتیں کیا کرتے تھے قسم قسم ان کی تردید فرما دی ولی اللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب ولی اللہ مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یا اللہ ہی کی ملک مشرق اور مغرب الارض كلها لانهما ناحيتاها لانهما ناحيتاها یعنی تمام الارض كله كلها یعنی پوری کی پوری زمین تمام کی تمام زمین کیوں کیونکہ جو مشرق اور مغرب ہے اس کی یہ دو سمتیں ہیں لانهما ہی صاح لانهما ناحيتاها ناحيتاها یہ جو مشرق اور مغرب ہے یہ زمین کی دو کیا ہے سنتے ہیں تو جس طرح یہ مشرق اور مغربی اسی طرح شمال اور جنوبی ہوا کرتا ہے یہ تو صرف دو کیا ہے ہیں سو جس طرف بھی تم لوگ گماؤ یعنی جس طرف بھی تم مو کرو جس طرف بھی تم لوگ جس طرف بھی تم لوگ گماؤ یعنی جس طرف بھی تم مو پھیر لو حکم یعنی مو چہرہ نماز میں امر ہی اللہ ہی کے حکم سے اللہ کے حکم کے مطابق نماز ہے فتم ہونا کا وجہ اللہ فتم تو ادھر ہی ادھر ہی یہ سما کا معنی بتایا ہونا کا یعنی وہاں یعنی یہ جو سما یہاں پہ سما یہاں پہ آیا ہے یہ ہونا کا معنی میں ہے وجہ اللہ اللہ کا رخ یعنی تم جس طرف بھی مکر کے رخ کر کے نماز پڑھو اللہ اسی طرف ہے قبلۃ اللطی رضی ہا قبلۃ قبلۃ اللطی رضی کہ قبلۃ اللطی او قبلہ یا او قبلہ ہے جس کو اس نے مقرر کیا ہے یعنی خواہ مغرب ہو یا مشرق ہو بیت اللہ ہو بیت المقدس ہو جو بھی ہو یہ اسی طرف اللہ ہوا کرتا ہے ان اللہ واسع یسع بے شک اللہ تعالی بے شک بلا شبہ بے شک اللہ تعالی واسع منا محیط ہے یسع یسع یساؤ فضل اس کا جو فضل ہے تمام چیزوں کو محیط ہے علیم ان تدبیر خلق ہی تدبیر خلق سے واقف ہے وقالون اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تشریح پڑھتے ہیں وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات خبر كل له قانتون وقال اتخذ اللہ اور یہ اور یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے وقال اتخذ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے صبح حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے بلحما السماوات والارض بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کل اللہ خانتون سب کے سب اس کے فرمان بردار ہے سب کے سب اس کے فرمان بردار ہے اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفصیل پڑھنے سے پہلے اس کی تفصیل پڑھنے سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا پس منظر جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے سمجھنے میں آسانی رہے گی اس کے پس منظر یہ ہے کہ یہود نے جو ہے نا یہود نے یہ کہا تھا کہ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کی اولاد ہے اور عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ عزیر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اسی طرح مشرقین نے بھی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا تو ان تینوں گروہوں نے یہود نسارا اور مشرقین نے یہود نے اللہ کے بیٹے ہونے کا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور مشرقین مکہ جو ہے نا مشرقین مکہ پھر ملائکہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا ان تینوں گروہوں کی تردید ہے ان تینوں گروہوں کی تردید ہے کہ یہ ان ان کا یہود نصارہ اور مشرقین کا یہ عقیدہ یہ بالکل سراسر غلط ہے اور اس ان کی غلطی جو ہے نا یہ چار طریقوں سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایسی کریمہ میں ان کی تردید فرمائی ہے نمبر ایک کہ یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہو سماوات لہو اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور دوسرے نمبر پہ کل لہو خانتون کہ سب کے سب اسی کے پرمردار ہے اور اگلے آیت کا جو شروع ہے بدیع السماوات والارض مجیواد اور ایسی اسی آیت کے جو اگلا حصہ ہے یہ چوتھی صورت یعنی، چوتھے طریقے سے جو ہے نا ان کی اس دعوے کی تردید ہے اور یہ چار ایسی چیزیں ہیں یعنی لہو اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کا مالک ہونا اور تمام کا اس کے فرما بردار رہنا اور آسمانوں کا بدی اور سماواتی آسمانوں کا موجود ہونا اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فرماتے تو ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے تو یہ جو چار یہ جو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ جو ہے نا مخالفین کو بھی تسلیم ہے یعنی وہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو چار چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور یہ صحیح ہے تو ان چار طریقوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ اور مشرقین کی اس کی تردید فرمائی اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا بھی جو ہے نا او اکٹھا تفصیل پڑھ لیں گے بدی السماوات سماوات او اسمانوں اور زمین کا موجود ہے واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے تو جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ حضرت عیسائی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاں صحیح اسی میں غلط ہو گیا تھا عیسائی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے سمجھتے تھے کہتے تھے اور یہودیوں میں سے بعض جو ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے کہتے تھے اور مشکین مشرق مکہ جو ہے نا فرشتوں کا اللہ کی بچیا کہا کرتے تھے تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ان تینوں کی تردید کر رہی ہے یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور مشکین مکہ کا یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ان تینوں گروہوں کی ان تینوں اکیلوں کی تردید فرما رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت جو ہے نا اس کو ہوتی ہے جو دوسروں کا محتاج ہو جو خود عاجز ہو جو خود کچھ نہ کر سکتا ہو یا اگر خود کر سکتا ہو لیکن بڑا میں میں اسے کام آتا ہو جبکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے پورے جو جتنے زمین و آسمان ہے اس کے وہ مالک ہے تو کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر جب اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اولاد کا محتاج کس طرح ہوگا ابھی کی تشریح بڑھتا ہے اگرچہ اس گڑی میں تو ایک منٹ باقی ہے تو جب تک ایک منٹ پرانا ہو جائے انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے وقالو وقا وقا لو اور یہ لوگ کہتے ہیں وقالو یہ لوگ کہتے ہیں بواوین او دونہا یعنی یہ واو کے ساتھ بھی اور بغیر واو کی بھی آتا ہے الیہود والنصارہ یعنی یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نصارہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے ومن زعم ان الملائکہ بنات اللہ اور جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہے مشرکین مکہ اتخذ اللہ ولدا انہوں نے اللہ تعالی کے لیے ولد یعنی بیٹے کو بنایا قال تعالی سبحانہ حالانکہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے منزہ ہے تنظیح لہو عنہ ان تمام چیزوں سے وہ منزہ ہے پاک ہے یعنی بیٹھے ہونے سے بل لہو ما فی السماوات بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ملکن ملک کی اعتبار سے خلقن مخلوق ہونے کے اعتبار سے عابدن بندو ہونے کے اعتبار سے والملائکہ تنافل ولادہ والملکیہ تنافل ولادہ اور ملکیت یہ ولادت کا منافی ہے کہ ملکیت بھی ہو اور علید بھی ہو تو یہ دونوں آپس میں منافعات ہے تزار ہے ان کا وعبر بما تغلیبا لما لا یاقل کہ رہا ہے اس کو تعبیر کیا تغلیبا بین یعنی تغلیب کی وجہ سے جو لا یاقل یعنی جو عقل نہیں رکھتے کل اللہ قانتون تمام کے تمام اسی کی طرف جانے والے ہیں لوٹنے والے ہیں یا اسی کے فرمبردار ہے اسی کے تمام کے تمام اسی کے فرمبردار ہے مطیعون یعنی فرمبردار کل ہو ہے العقل کہہ رہا اس میں جو ہے نا یہ عقل کے تکلیف ہے السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے موجد ہما موجود کہ ان کا جو ہے نا سب سے بڑھ کر وہ موجد ہے قضا قضا اور جب وہ ارادہ ارادہ ارادہ کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں امن کسی گام کا ایجاد یعنی اس کی پیدا کرنے کا انما یقول له کن فیکون تو اس کو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے ای فہو یقول و فکرات من نسل جوابا للامر کہہ رہا ہے کہ دوسری جو قرات اس میں یہ ہے کہ یہ نس کے ساتھ ہے امر کا جواب اگر اندہ انشاءاللہ اگر کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئی ہو تو یہاں تک پوچھ سکتی ہو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی باقی رہی تو اگلی جو وقال لذین وہاں سے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے اگر زندگی باقی رہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ